وہ اس میں کوئی بیکار بات نہ سگے مگر سلام اور انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح و شام